www.attableek.com, the reviver of Iman. سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي هي أقوى وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال وقال تعالى تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله مع الصالحين وأن المساجد صدق مولانا العظيم بزرگوں اور دینی بھائی بہت اور کٹھن فتنوں کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں واقعہ یہ ہے آج کا دور آج کے حالات نہایت کٹھن نہایت مشکل فتنوں کے حالات کا دور ہے کچھ ایسی بات کی طرف حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ایک وقت امت پر ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان جو صبح میں مسلمان ہیں شام کو کافی ہوگا اور جو شام کو مسلمان ہیں وہ رات گزر کر صبح تک میں کافر ہو گئے اشتاد شریف میں کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے یوس بے مف ویم سی کافرا صبح کی تو ایمان پر شام کی تو کافر ہو گئے ویم سی مت ویوس بے ہو کافرا شام کی ایمان پر صبح کی کافر ہونے کی عادت میں غرض اتنا نازک اور خطرناک زمانہ ہوگا کہ بہت جلدی جلدی زندگی سے ایمان نکل جائے گا اللہ تعالی ایسے کٹھن آزمائش والے فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت کرنا بھائیوں بیماری کی دوا ہوتی ہے کوئی بیماری آ رہے اللہ نے اس کی دوا اور علاج رکھا ہے حالات آ رہے حالات کا اللہ نے حل رکھا ہے ہمارا دین اتنا جامع اتنا پیارا دین ہے کہ قیامت تک آنے والے خطرناک سے خطرناک حالات کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہم کو بتلا دیا ہے ایسے فقوں کے زمانے میں اگر ہم زبان سے بولتے رہیں گے بہت حالات ہیں بہت فتنے ہیں بہت آزمائش ہے یہ کوئی حل نہیں ہے جیسے کہ بیمار آدمی بیٹھ کے تصویر پڑھتا رہے مجھے یہ درد ہے یہ تکلیف ہے یہ پریشانی ہے اچھا نہیں ہوگا اس کو علاج کرنا پڑے گا ترتیب سے علاج کرنا پڑے گا پرہیز بھی کرنی پڑے گی تو اللہ تعالی اس علاج کو ذریعہ بنا کر بڑے سے بڑے بیمار کو شفا دینے پر طاقت رکھتے ہیں لیکن علاج کرنا پڑتا ہے بس یہی بات آج کے حالات کی ہے کہ بہت حالات بہت فتنے یہ بات بولنا کم کرو اور اس کا حل اور علاج ہے اس کو اپناؤ اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ کی مدد چاہیے ان حالات میں ان فٹنوں میں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی فتنہ حل نہیں ہو سکتا کوئی فتنا دور نہیں ہو سکتا کوئی مصیبت دور نہیں ہو سکتی اور حالات کا کوئی حل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی مدد کے ومن نصر اللہ من عند اللہ صحیح مدد کامل مدد مکمل مدد اللہ کے عام سے آئے گی اور اسی مدد کی برکت سے فکنے ختم ہوں گے اور حالات کا حل نکلے گا اور انسانوں کو عزت اور زندگی سکون چین کی نصیب ہوگی اب اگر اللہ کی مدد چاہیے فکنوں کو ختم کرنا ہے حالات کا حل نکالنا ہے تو اللہ کے مبارک نام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چار چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے حالات کا حل کر دیں گے اور انشاءاللہ شاء فکروں کو اللہ تعالیٰ دور بنوا دیں گے چار چیزیں چاروں کی نسبت اللہ کے مبارک نام سے اللہ کی مبارک ذات سے اللہ کی بابرکت قدرت اور طاقت سے لگی ہوئی ہے اگر یہ چار چیز ایمان والوں کی زندگی میں آ جائے قسم خدائے پاک کی کتنے ختم ہو جائیں گے حالات کا حل ہو جائے گا پہلی چیز کتاب اللہ کتاب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مبارک کتاب قرآن کتاب تو دنیا میں بہت کتاب ہم اردو عربی میں بولتے ہیں گجراتی میں چوپڑی کہتے ہیں انگلش میں بکس کہتے ہیں لاکھوں کتابیں بکس دنیا میں ہیں لیکن جس کو ہم اللہ کی کتاب اس زمانے میں کہتے ہیں وہ ہے قرآن مزید کتاب اللہ یہ پہلی چیز جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا بالکل شروع میں کتاب عریف لام کے ساتھ آئی اس کو عربی گرامر میں محرم بن لام کہتے ہیں اس سے مانا نکلتا ہے اگر دنیا میں کوئی کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اگر کوئی کتاب کہلانے کے قابل ہے کام کی کتاب فائدے کی کتاب زندگی کو بدلنے والی کتاب زندگی میں انقلاب لانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مزید دوسری جگہ فرمائیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ہم نے یہ قرآن اتارا خود اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن اتارا اس میں تمہاری تمام بیماریوں کی دوا ہم نے رکھی ہے بیماری بدن کو بھی ہوتی ہے بیماری روح کو بھی ہوتی ہے اور بدن کی بیماری آسان ہے روح کی بیماری خطرناک ہے بدن کو بیماری لگی چاہے بڑی سے بڑی بیماری لگے کینسر ہو جائے ایڈز ہو جائے ٹی بی ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے بڑی سے بڑی بیماری بہت بہت تو کیا ہوگا انسان مر جائے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن جو روح کی بیماری ہے روحانی بیماری ہے وہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ بیماری کسی کو لگ گئی اور علاج نہیں ہوا تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آپ کے بھی برباد ہے یہ روح کی بیماری کا حال ہے تکبر آ جائے حسد آ جائے کینا آ جائے بد نظری آ جائے بدگمانی آ جائے یہ دل کی بیماری ہے یہ آ گئی تو دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے اور خدا نے وعدہ فرمایا قرآن میں اللہ نے ظاہری بدن کی بیماری کی شفا بھی رکھی ہے اور روحانی باطن کی بیماریوں کی بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اسی لیے آیت نے فرمایا قرآن یہ یہ قرآن جو راستہ بتائے گا ایک دم سیدھا صحیح اور سچا راستہ یہ قرآن مجید بدلائے گا ہے بھائیو آج ہم ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں اس کا احسان ہے اس نے مسلمان بنایا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں سے خاص طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ تو قرآن میں ہے یہ قرآن اللہ کی بات ہے اللہ کا کلام ہے اللہ مسلمانوں کو ایمان والوں کو انسانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہے اور اس قرآن کو آج تک ہم نے جیسا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے بالکل نہیں سمجھا کہ اللہ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن میں الحمد و شریف زندگی میں ہو سکتا ہے ہزاروں مرتبہ پڑھ لی اس لیے کہ ماشاء اللہ پانچ نماز پڑھتے ہیں آگے پیچھے سنت نفل پڑھتے ہیں ہر پرکار میں الحمد و شریف پڑھتے ہیں لیکن ایک الحمد میں اللہ ہم کو کیا پیغام دے رہے ہیں کیا میسج دے رہے ہیں وہ بھی ہم کو تو معلوم نہیں ہے بھائیو اللہ تعالی قرآن میں ہم کو کیا راستہ بتلاتے ہیں اس کو اگر سیکھنا ہو تو اپنی اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیر کی مجلس چالو کرو اس میں بیٹھو اور سنو قرآن کا معنی سنو قرآن کی تفسیر سنو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں بندوں سے وہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا پتہ نہیں کیسی کیسی چوپڑیاں پڑ ڈالی سن ڈالی لیکن اللہ ہمارے پیدا ہم کو اس کتاب کے ذریعے سے کیا فرمانا چاہتے ہیں اور خدا کا کیا تقاضا ہے خدا کا کیا منشا ہے خدا کی کیا چاہت ہے وہ تو آج تک ہم نے پڑھی نہیں اور سنی نہیں اور وہ کب سمجھ میں آئے گی جب قرآن کی تفسیر قرآن کا میننگ قرآن کا معنی ہم سنیں گے عالموں سے تفسیر جاننے والوں سے تب جا کر کے پتا چلے گا اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اور اب تو بڑی سہولت ہو گئی اس کی پین ڈرائیو ملتی ہے یو ایس بی ملتا ہے اس کی سیڈیاں ملتی ہے اردو میں گجراتی میں انگریزی میں ہندی میں جس زبان میں چاہیے ہمارے بہت علماء کرام کی تفصیلیں موجود ہیں اس کو بھی پڑھو گھر میں لا کر کے تب پتا چلے گا اللہ کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں سے اور دوسری چیز قرآن کی دلاوت قرآن کا پڑھنا یہ قرآن کا پڑھنا دلوں کو نرم کرے گا قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت زندگیوں میں آئے گی اس کی دلاوت کی مدد سے تو پہلی چیز ایمان والوں کو آج کے حالات میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کرنا ہے تلاوت کے ذریعے سمجھنے کے ذریعے سے اور سمجھ کر عمل کے ذریعے سے اور عمل کے ساتھ اس کی اشاعت اس کی دعوت اس کی پبلسٹی اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ذریعے سے یہ آج کے بجنوں کے زمانے کا پہلا علاج ہے دوسری چیز ایسے بجنوں کے حالات میں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا رسول اللہ کتاب اللہ رسول اللہ یعنی سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت آپ کی مبارک حدیث آپ کی مبارک زندگی آپ کی پیاری تعلیم یہ مسلمانوں کو جاننا اور اپنی زندگی میں لانا ہے یہ ہے دوسری چیز خود خدا نے قرآن میں فرمایا رسول یعنی دمانا تم ان بن بہو رسول یعنی کے ساتھ یعنی ہمارے خاص پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تم کو دے جو لیسن تم کو دے جو سبق تم کو دے جو حدیث تم کو دے وے جو طریقہ تم کو دے وے جو سنت تم کو دے وے اس کو پکڑو اس پر عمل کرو اس کو زندگی میں لاؤ ومان مانا تم اور نبی نے جن چیزوں سے روکا منع کیا اس سے تم رک جاؤ بچ جاؤ دور ہو جاؤ یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری اور دوسری جگہ پر تو عجیب انداز میں ارشاد فرمایا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساعد مصيرا ومن يشاقق الرسول جس نے رسول کی مخالفت کی ورودھ کیا آج ہم زبان سے تو نبی کی مخالفت الحمدللہ کرتے نہیں ہیں لیکن عمل سے کرتے ہیں اپنے عمل سے اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے اپنے کاموں سے ہم کرتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی اللہ ہمیں ایسا نہ بنا رہے اور جو ہے ان کو اللہ ہدایت دے جو زبان سے بھی نبی کا وروت کرتے ہیں نبی کی مخالفت کرتے ہیں نبی کی بات کی نبی کی سیرت کی نبی کی سنت کی نبی کی حدیث کی مخالفت اور وروز کرتے اللہ ان کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں میں ہم کو کبھی نہ شامل کر اللہ تعالیٰ لیکن آج مسلمان کا عمل ایسا ہو گیا کہے گا محمد الرسول اللہ وہ ہمارے پیغمبر ہے رسول ہے قائد ہے آئیڈیل ہے نمونہ ہے ہمارے لیے لیکن عمل ان کی سنت کے خلاف کریں گے ایک مسلمان کے چہرے سے لے کر شادی اور قبرستان تک زندگی نبی کے خلاف ہوگی نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہوگی اللہ نے بہت سخت لفظوں میں فرمایا اور نہیں شادی کے رسول جس نے رسول نبی کی مخالفت کی اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول کے بتا دیا یہ قرآن یہ نبی یہ سنت یہ حدیث یہ شریعت یہ اسلام یہ بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے ماں کبئی ردا کبھی اور ایمان والوں کا پاکیزہ راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چل رہتا ہے کتنی پیاری راہ سنت صحابہ کی راہ صحابہ کا راستہ ایمان والوں کا راستہ اس کو چھوڑ کر گہروں کے راستے پر وہ چل دیتا ہے ویت کبھی کبھی اللہ ہی ہم اس کو جانے دیں گے اللہ ہیں کیسے جانے دیں گے اس کو یوں مثال سے سمجھو وہ مچھلی پکڑنے والا رسی اور آگے کانٹا لگاتا ہے تانبے کا اور اس کے ساتھ کھانا لگاتا ہے اور پانی میں ڈالتا ہے مچھلی کھانے آتی ہے تو فوراً نہیں کھینچتا وہ پہلے کھانے دیتا ہے کھانے دو کھانے دو کھانے دو جب وہ پورا کانٹا اپنے منہ میں مچھلی نگل لیتی ہے اور برابر پھنستی ہے تب وہ کھینچتا ہے یہ ہے نولی ماں ملا ہم جانے دیں گے اس کو اتنا آگے جاتا ہے نبی کے راستے کو چھوڑ کر صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر ایمان والے کے راستے کو چھوڑ کر کتنا آگے جاتا ہے ہم جانے دیں گے اخیری نتیجہ کیا ہوگا سی جہنم وسا وسیرا ہم اچانک کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے اور وہ جہنم اس کے لیے بڑی بری رہنے کی جگہ ہوگی بھائیوں نبی کا طریقہ نبی کی سنت نبی کی سیرت یہ بھی آج ہم کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں ہم نہیں جانتے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ حدیث پاک ہم پڑھیں سنیں سیرت پاک اللہ کے نبی کی ہر زبان میں ملتی ہے گجراتی اردو انگریزی جس زبان میں چاہیے نبی کی سیرت ملے گی سنت کی باتیں ملیں گی نبی کے طریقے لکھے ہوئے ملیں گے اور کیسٹوں میں سیڑھیوں میں بھی ملے گا اس کو لاؤ پڑھو مسجدوں میں اس کی مجلس قائم کرو اور سنو اس کو کہ اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں نبی نے کیا طریقہ بدلایا وہ سیکھنا پڑے گا اور بھائیوں میرا دکھ اور درد یہ ہے کہ سالان سال ہو گئے برسوں کے برس ہو گئے ہم بولتے چلے جا رہے ہیں ہمارے قرآن میں سب ہے نبی کے طریقوں میں سب ہے بہت بولا بہت بولا لیکن میں سوال کرتا ہوں کس نے سیکھا کہ قرآن میں سب کچھ ہے یہ کس کو مارو نبی کی سیرت میں سنت میں سب ہے یہ کس کو معلوم کس نے سیکھا یہ کب تک بولتے رہیں گے قرآن میں سب ہے نبی کی سنت میں سب ہے کب تک بولیں گے لیکن اب تک ہی نہیں ہم لوگوں نے کون مسلمان بتلا سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے کیسے شادی کرتے تھے کیسے منگنی کرتے تھے کیسے مسجد میں آتے تھے کیسے بیوی کے ساتھ رہتے تھے کیسے کاروبار کرتے تھے میرے نبی کی ہر ہر چیز مجھے معلوم ہے کتنے لوگ جانتے ہیں کب تک بولو گے کہ سب ہے قرآن میں سب ہے حدیث میں اب اس کے بجائے آؤ آگے والے قدم پر کے سیکھو کہ نبی کی کھانے کی سنت کیا سونے کی سنت کیا کپڑے کی سنت کیا شادی کی سنت کیا کاروبار کی سنت کیا نبی کے گھر میں رہنے کا طریقہ کیا مسجد میں آنے کا طریقہ کیا بازار میں جانے کا طریقہ کیا وہ کتابیں لاؤ علماء کو کہو اماموں کو کہو سناوے آپ کو ایک ایک بات تاکہ اب زندگی میں ہم لاوے آگے والے قدم پر آؤ تو دوسری چیز ہے رسول اللہ پہلی چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب دوسری چیز ہے رسول اللہ اور تیسری چیز ہے اللہ کے گھر اللہ کے گھر کا کیا مطلب یہ مسجدیں اللہ کی ہے اللہ کا گھر ہے ان کا عالمی مرکز وہ مکہ میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا عالمی ہدایت کا مرکز وہ مکہ مکرمہ ہے خدا نے فرمایا قرآن کے اندر اور وہ ہے کعبہ وہ ہے مسجد حرام وہ ہے اللہ کا گھر اور پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ کعبہ کی برانچ کعبہ کی شاخا ہے اور ہیڈ آفس وہ کعبہ ہے مقد المکرمہ ہے حرم مقدس ہے اور پوری دنیا کی مسجدیں اس کی برانچ ہے جو آدمی مسجد سے تعلق مضبوط کرے گا یوں اللہ اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کرے گا اللہ اس کو بکنوں سے بچائیں گے ایمان کو مضبوط کریں گے میرے پیروں مرشید حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائیوں اگر کسی شہر میں کرمنل رائٹس ہو جائے کتنا فساد ہو جائے قومی جھگڑا ہو جائے گولیاں چلنے لگے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے پراپرٹی خطرے میں پڑ جائے اتنے میں شہر کے پولیس کمشنر صاحب نے کسی کو کہا تم میرے گھر میں آ کے رہو تو آدمی کتنا خوش ہوگا ارے پولیس کمشنر کے گھر میں جائیں گے تو وہاں تو کوئی ہم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا ہماری حفاظت ہو جائے گی آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے ارے ایمان والو یہ اللہ کا گھر تمہارے لیے تمام فتنوں سے حفاظت کا بہترین مرکز ہے جو پانچ وقت مسجد میں آئے گا مسجد سے تعلق مضبوط کرے گا ملوک اللہ اللہ کے گھر سے جڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں اور حالات سے حفاظت فرمائیں گے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ جو مجمع جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے وہ مجمع اگر پانچ نماز میں ہو جائے اللہ تعالیٰ صرف نماز کی برکت سے عالم میں ایمانی انقلاب برپا بنا دے قسم خدا ہے پاکی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ مجموعہ بھی جمعوں میں ہوتا ہے یہ پانچ وقت کی نماز میں ہو جائے اور یہ مجموعہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد اللہ سے رو رو کے مانگنے والا بن جائے اللہ سیکنڈوں میں پورے عالم میں ایمان انقلاب برپا کر دیں گے اللہ اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط کرو اور چوتھی چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب دوسری چیز رسول اللہ اللہ کی رسول تیسری چیز اللہ کے گھر بیوت اللہ اور تینوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے رجال اللہ اہل اللہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا یہ بہت بڑی ضرورت آج کے زمانے کی خدا نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو نیک لوگوں کے ساتھ رہو اچھوں کے ساتھ رہو سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه جو لوگ و شام اللہ کو یاد کرتے اللہ کا ذکر کرتے ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہو ایسوں کے ساتھ رہو اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ولا کا دینا ہوں تری تری نقل حیا دنیا والا من اب فلنا پل بہو ان سکرینہ وہ تباہ ہوا جو اللہ کو یاد نہیں کرتے جو کافر لوگ ہیں جو خواہشات پر چلتے جو من مانی زندگی گزارتے ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہنا یہ اہل اللہ کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ رہنا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا تم کو قرآن کے اوپر عمل کرنے میں مدد کرے گا سنت پر عمل کرنے میں مدد کرے گا مسجد میں لانے کے اوپر مدد کرے گا ایک جیسا جانور اللہ کے نیک بندوں کی چوکھٹ پر بیٹھے گار کے دروازے پر بیٹھے اللہ اس کتے کو محل میں مداح میں تاریخ کے طور پر قرآن میں خدا یاد کر دے وہ کل باسی باشید زیرا کتا کتے جیسا جانور قرآن میں جگہ مل گئی اس کو اور جنت میں بھی اللہ اس کتے کو داخلہ دیں گے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے تو اگر یہ انسان اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے اللہ اس کو کتنا اونچے آلہ عطا متاثر ہے بھائیو کتاب اللہ قرآن رسول اللہ اللہ کے نبی بیوت اللہ اللہ کے گھر مسجدیں اور رجال اللہ احمد اللہ اللہ والے یہ چار چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کر لو آج کے زمانے میں اللہ فتنوں سے بچائیں گے حالات کو حل کر دیں گے اللہ مجھے آپ کو اس کی سعادت اللہ فرمائے